لبئی لبئی اواہ لبئی لبئی لبئی اواہم لبئی دربار میں حاضر ہے ایک بندے آوارہ دربار میں حاضر ہے ایک بندے آوارہ آج اپنی خطاؤں کا لا دے ہوئے پشتارا لا دے ہوئے پشتارا دربار میں حاضر ہے ایک بندے آوارا لبئی لبئی اللہم لبئی لبئی لبئی اللہم لبئی آیا ہوں تیرے در خاموش نوالے کر نیکی سے تہی دامن بار خطا لے کر لیکن تیری چوکھٹ سے امید سخا لے کر آمال کی ظلمت میں توبہ کی زیا لے کر سینے میں تلا تم ہے دل شرم سے سد پارا سینے میں تلا تم ہے دل شرم سے سد پارا آج اپنی خطاؤں کا لا دے ہوئے پشتارا لا دے ہوئے پشتارا دربار میں حاضر ہے ایک بندے آوارا لبئی لبئی اللہم لبئی لبئی لبئی اللہم لبئی عید کمر کزیے رحمت سے بھرا گھر ہے اس گھر کا ہر ایک ذرہ رشک اختر ہے محروم نہیں کوئی جس در سے یہ وہ در ہے جو اس کا بھکاری ہے قسمت کا سکندر ہے یہ نور کا کلزم ہے یہ امن کا فوارا یہ نور کا کلزم ہے یہ امن کا فوارا آج اپنی خطاؤں کا لا دے ہوئے پشتارا لا دے ہوئے پشتارا دربار میں حاضر ہے ایک بندے آوارا لبئی لبئی اللہم لبئی لبئی لبئی ملب یہ کعبہ کرشمہ ہے یا رب تیرے قدرت کا ہر لمحہ یہاں جاری میزاب ہے رحمت کا ہر آن برستا ہے ہن تیری سخاوت کا مظہر ہے یہ بندوں سے خالق کی محبت کا اس عالم بستی میں کا کئی چوبارہ اس عالم بستی میں کا کئی چوبارہ آج اپنی خطاؤں کا دے ہوئے پشتارا دے ہوئے پشتارا دربار میں حاضر ہے ایک بندے آوارا لبئی لبئی اللہم لبئی لبئی لبئی اللہم لبئی یا رب مجھے دنیا میں جینے کا قرینہ دے میرے دل ویرا کو الفت کا خزینہ دے سیلا باسی میں تات کا سفینہ دے ہستی کے اندھیروں کو انوار مدینہ دے پھر دہر میں پھیلا دے ایمان کا اجیارا پھر دہر میں پھیلا دے ایمان کا اجیارا آج اپنی خطاؤں کا لا دے ہوئے پشتارا لا دے ہوئے پشتارا دربار میں حاضر ہے ایک بندے آوارا لبئی لبئی اللہم لبئی لب لب گئے اوام یا رب میری ہستی پر کچھ خاص کرم فرما بخشی ہوئے بندوں میں مجھ کو بھی رقم فرما بھٹکے ہوئے راہی کا رخ سوئے حرم فرما دنیا کو اطاعت سے گلزار ارم فرما کر دے میرے ماضی کے ہر سانس کا کفارہ کر دے میرے ماضی کے ہر سانس کا کفارہ آج اپنے خطاؤں کا لا دے ہوئے پشتارا لادے ہوئے پشتارا دربار میں حاضر ہے ایک بندے آوارا لبئی لبئی اللہم لبئی لبئی لبئی اللہم لبئی دربار میں حاضر ہے ایک بندے آوارا آج اپنی خطاؤں کا لا دے ہوئے پشتارا لا دے ہوئے پشتارا لبئی لبئی اللہم لبئی لبئی لبئی اللہم لبئی